عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں جس نے تین دن سے کم مدت میں قرآن ختم کر ڈالا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو انچاس یہ حدیث صحیح ہے